بن نبی رباہ نے خبر دی انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش اور کھجور کے شیرہ کو اور کچی اور پکی کھجور کو ملا کر بھگونے سے منع فرمایا تھا اس طور اس میں نشہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو ایک